وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلى آخر الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه محترم حضرات اللہ سبحانہ و تعالی حد فضل و احسان ہے کہ اس نے آج پہلی مرتبہ شیب پور ہاوڑہ کلکتہ کی مقامی جمعیت کے زیر انتظام شیب پور کی چھوٹی سی جامع مسجد میں پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہونے کا اللہ نے شرف بخشا اللہ سبحانہ و تعالی اس حاضری کو اپنی رضا و خوش کے لیے قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اپنے فضل سے ان لوگوں میں شمار کرے جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان آیاتوں کی سمجھ حاصل کرتے ہیں یزرم کتاب و و یتدارسونہ بینہ بینہم قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اس کا درس لیتے ہیں ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں اس سے بہتر مجلس میں فرشتوں کے درمیان ان کا تذکرہ کرتا ہے ان پر سکون و اطمینان کا نزول فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسی مجلس کو اپنے گھیرے میں لے لو اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں میں ہمارا آپ کا شمار فرمائے اس سے قبل غالباً ایک یا دو مرتبہ سالہ پہلے کوئی پندرہ اٹھارہ سال پہلے غالباً دو مرتبہ اگر حافظہ خطا نہ کرتا ہو تو شیر پور میں حاضری کا موقع ملا ہے تب ہم نے اسٹریٹ میں لوگوں کو خطاب کیا تھا سڑک پر اسٹیج بنایا گیا تھا اور ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہمارے سامنے حاضرین اور سامعین کی تھی ابھی جیسے کہ اناؤنسر صاحب نے بتایا کہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے اور باقاعدہ کسی بڑے جلسے کا اہتمام بھی نہیں تھا اور میں اس حیثیت سے یہاں مدعو بھی نہیں ہوں میں اپنی علاج کے سلسلے میں آیا تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر یہاں کی جمعیت کے فعال ذمہ داروں نے مجھ سے ایک درس کا مطالبہ کیا تو میں نے حامی بھر دی اور خاص کر اس لیے بھی کہ میرے عزیز شاگرد حافظ مولوی محمد طاق شرفی یہاں رہتے ہیں اور اس لیے بھی کہ ہمارے عزیز مولوی ریاض عصری صاحب بھی اسی محلے کے باشندے ہیں اور وہ ہمارے دربھنگے میں میرے عزیز شاگردوں میں ہوا کرتے تھے تو یہ سب وجوہات ہو گئی کہ میں نے علالت کے باوجود بھی آپ کے سامنے حاضر ہونے کو پسند کیا اور اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ذمہ داران جمعیت کا اور آپ تمامی حضرات کا جو اس محلے کے ہیں یا دین کی محبت میں قرآن و کی باتوں کو سننے کی خاطر نزدیک سے یا دور سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی موجودگی کو حاضری کو اور خوشنودی کے لیے قبول فرمائے اور قیامت کے دن میزان حسنات میں نیکیوں کے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ اس کو توڑے اس تبھیری ابتدائی گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ کے حمد و ثناء اور آپ تمام حضرات کی شکر گزاری کے بعد جیسا کہ آپ نے انوسر صاحب سے سنا کہ میرا عنوان بیان ہے آج ظلم اس کی قسمیں اس کے نقصانات ظاہر ہے کہ یہ درس ہے بڑا لمبا خطاب نہیں ہے لیکن پھر بھی میرا اندازہ ہے کہ کوئی پینتالیس پچاس منٹ تک کا یہ درس ہوگا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ظلم کی تمام قسموں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے بزرگوں دوستوں ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی شے کو اس کے اصل اور صحیح مقام سے ہٹا کر نامناسب مقام پر غلط مقام پر رکھ دیا جائے وضو شئے فی غیر نہیں کسی بھی چیز کو نامناسب جگہ میں رکھ دینا ہے ظلم ہم اس کی اکثر مثال دیا کرتے ہیں کہ ٹوپی کا مقام سر ہے اگر اس کو کوئی پاؤں میں پہن لے اور جوتے کا مقام پاؤں ہے اس کو کوئی سر پہ رکھ لے تو یہ ظلم ہوگا عبادت اللہ کا حق ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کروایا خاص کر عید سوا کو وما جملہ الجنہ والانس اللہ دو عظیم مخلوق ہے جس کو سقلین کہتے بھاری بھرکم مخلوق اور خاص کے انسان جس سے اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خلیفہ بنایا ہے کہ ایک ایک کے بعد آتا رہتا ہے ایک ایک کے بعد زمین کی خلافت اور حکمرانی کرتا رہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی بدولت فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی تو اور جن کی تخلیق اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے فرمایا ہے اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کو نہیں ہو سکتا رسول کرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس سے پہلے کی جتنے ہم کرام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے تمام نبیوں کو اللہ نے صرف اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی توحید اور اس کے تقاضوں سے دنیا کو واقف کرائے ہدایت کی طرف بلائے ہدایت کی طرف رہنمائی کریں اللہ کی توفیق سے جن کو ہدایت ملنی تھی ملی مل رہی ہے ملتی رہے گی اور جن کے قلب پر اللہ نے مہر لگائی تھی یا لگائی ہے یا لگائے گا وہ ہدایت سے محروم رہے گا اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ کون ہدایت کے لائق ہے اور کون ذرا کے لائق ہے اور نبیوں کو اس لیے بھیجتا رہا تاکہ امت ان کی امت قوم کے لوگ نبی کی بات برا چنو چرا تسلیم کریں وما ارسل بالرسول الا ليطاع باذن الله جس کسی رسول کو اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ اس لیے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبیوں کی پیروی کرو بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَى اللَّهِ الرسول پہ علی فلام عہد کا ہے خاص رسول علیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے رسول ہے پوری دنیا ان سو جن کے رسول ہے سن لیجیے پوری دنیا ان سو جن کے رسول ہے ہر نبی اپنی اپنی قوم میں نبی بنا کر بھیجا گیا لیکن آپ ان سو جن دونوں کے نبی تھے اور تمام عالم انسانیت کے نبی تھے اس حیثیت سے آپ کی رسالت عام ہے عام ہے پوری دنیا کو عام قیامت تک کے لیے وکال نبی ہوگی باسو علاقوں میں خاص صدر اللہ سے عام اللہ اکبر یہ خاص خصوصیت ہے بہرحال اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کر ڈالا کہ جس نے میرے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا کیونکہ دین میں نبی اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں دین کے معاملے میں نبی اپنی طرف سے کچھ بول ہی نہیں سکتا اس کے لیے رائٹ ہی نہیں جو اللہ سجاتا ہے جو بلاتا ہے وہی بولتے ہیں جو اترتی ہے ان پر وہی بولتے ہیں چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں پر ہے جس کی تلاوت ہم نماز میں کرتے ہیں یا حدیث ہو قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی وحی ہے بس قرآن وہی مطلوع ہے جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے حدیث وہی مطلوع نہیں ہے تلاوت کرنی کی جانے والی وحی نہیں ہے لیکن ہے وہ بھی وحی وانزل عليك الكتاب والحكمة اللہ نے آپ پر کتاب اتارا اور حکمت یعنی سنت اتارا حدیث اتارا تو رسول اس لیے اتارا جاتا ہے یا رسول اس لیے نازل کیا جاتا ہے یا رسول اس لیے قوموں میں بھیجا جاتا رہا کہ لوگ اس کی پیروی کریں یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کرتا رہا تو یہ اطاعت نبی کا حکم ہے نبی کا حق ہے بلا چنو چرا جس کی بات مانی جانی جائے وہ نبی ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر کوئی نبی کی بات کو عالم علماء کی بات کے تابع کرے یا اسی وقت نبی کی بات کو مانے جب وہ کسی مخصوص طبقے کے مخصوص امام اور اس کے پیر اور مرشد کی بات کے مطابق ہو جب ہی مانے ورنہ نبی کی بات کو ٹکڑا دے چھوڑ دے اور اپنے امام عالم اور پیر و مرشد کی بات کو نہ چھوڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا ظلم اپنے آپ میں ہوگا کہ جو واجب الاتباع ہے جس کی اطاعت واجب ہے جس کی اطاعت پر نجات کا دار و مدار ہے اس کی اطاعت نہ کر کے کسی ایسے شخص کی اطاعت کی جائے جس کی اطاعت کے لیے اللہ نے ہم کو پابند نہیں کیا ہے جس کی اطاعت واجب نہیں ہے ہمارے اوپر جس کی اطاعت استحباب کے درجے میں ہے یا جواز کے درجے میں ہے واجب تو صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت کسی بھی عالم کی بات ہم تبھی مانتے ہیں جب وہ اللہ رسول کے مطابق ہوتا ہے ہوتی ہے تو ہم اس عالم کی اطاعت نہیں کریں بلکہ اللہ رسول کی اطاعت کریں تو اگر کوئی نبی کی اطاعت نہ کر کے کسی مولوی کی اطاعت کرتا تو ظلم ہوگا ماں باپ کا اپنا ایک مقام ہے اس مقام کے کو اگر آپ سامنے نہ رکھیں ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کریں جو آپ عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ماں باپ کے ساتھ ظلم ہوگا بہرحال یہ تو ایک تمثیل بات مثالی مثالیں آپ کے سامنے لگی کہ ظلم کہتے کس کو تو ظلم کہتے کسی بھی شے کو اس کے نامناسب مقام پر رکھ دینا یہ ظلم ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنا بڑا اپنے آپ میں یہ گھوڑ پاپ ہے اتنا بڑا یہ ظلم ہے ظلم اتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی معصیت ہے اور اتنی بڑی نحوست ہے اور اتنی بڑی خباست ہے یہ کہ اگر آپ اس کی سنگینی کو سمجھیں تو مختصر میں یہ سمجھیں کہ یہ دین کو جڑ سے کاٹنے والی چیز ہے انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے انسان کو قیامت کے دن بھکاری بنا دینے والی مفلس و کنگال بنا دینے والی شے ہے یہی وہ شے ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب قوموں پر اترتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی اور بغض و حسد کا باعث بنتا ہے ظلم خراب اللہ رب العالمین پوری کائنات کا سروے سروا ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے مدبر ہے سارا نظام وہی چلا رہا ہے وہ جو کچھ کرے اس کو حق ہے روا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم پوچھے جائیں گے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ اس کے حکم پر کوئی اعتراض کرنے والا ہے والا مواقع حکم ہے اس کے حکم پر کوئی تعقیب اعتراض نہیں کر سکتا لا لا یسلو یسلو اما اما اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا یسلون آپ سے پوچھو اکبر کوئی پوچھ نہیں سکتا کوئی اس کے حکم پر نہیں اٹھا سکتا انگلی نہیں اٹھا سکتا وہ جو چاہے کرے لیکن اس کے باوجود بھی رب العالمین اپنے متعلق فرماتا ہے وَلَا يَذْرِ مُرَبُّكَ أَحَدًا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا وما رب کو کبھی ظلم للعبید تیرا رب کسی بندے پر ظالم نہیں ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ذرہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی کالی چھوٹی کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ کا معاملہ عدل و انصاف کا ہے یا فضل و انسان کا ہے ظلم تو ہے ہی نہیں حالانکہ وہ جو چاہے کرے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اتنی بڑی اقتدار اور اختیار کا مالک ہو کر کہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہاں ہوتا ہے کہ اگر ہم طاقتور ہو جائیں علم والے ہو جائیں پیسے والے ہو جائیں اقتدار والے ہو جائیں تو اپنے ماتحتوں کو اپنے کمتروں کو اپنے ظلم کا شکار کریں یا ہمیں نکل جائے ظاہر بات ہے کہ جب آپ یہ کریں گے ظلم کریں گے تو دین آپ کا ختم ہو جائے گا امال برباد ہو جائے گی آپ کے قیامت کے لیے آپ نیکیاں لے کر آئیں گے آپ کی نیکیا مظلوموں کو دے دی جائیں گی اللہ اکبر ظلم اگر ظالم کرتا ہے تو مظلوم کے دل میں اس کے لیے بد دعا نکلتی مظلوم کے دل سے بد دعا نکلتی کرتی ہے عداوت ہوتی ہے اس کے اندر اور یاد رکھیے یہ اسلام ہی کی عدالت ہے کہ اسلام عدالت کے میدان میں انصاف کے میدان میں دوست اور دشمن کے درمیان تمیز نہیں کرتا رنگ و نسل کے درمیان تمیز نہیں کرتا تم یہودی رہو کہ تم مسلمان رہو اگر معاملہ اسلامی جوڈیشنری میں آتا ہے تو جو حق ہوگا وہی فیصلہ ہوگا ولا يدري من لكم شنان قوم الا الله تعدل غير هو اقرب للتقوى ولا يدري من لكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا جن لوگوں نے تم کو مسجد حرام میں جانے سے روک دیا عمرہ کرنے سے اگر وہ مدینے کے راستے سے گزرے تو اے مسلمان تمہاری جائز نہیں کو توڑو کسی قوم سے تمہاری دینی عداوت اپنی جگہ ہے لیکن اگر تمہاری عدالت میں اس کا معاملہ آتا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو چاہے وہ عدل و انصاف جس کے ساتھ جاتا ہو نہ دوستی کی پرواہ کرو نہ دشمنی کی پرواہ کرو دوستی اور دشمنی سے ہٹ کر اوپر اٹھ کر فیصلہ ایویڈینس کے مطابق شواہد کے مطابق فیصلہ اسلام کے رول کے مطابق فیصلہ کسی کے ساتھ بھی کسی حال میں بھی اللہ کی قسم ظلم جائز نہیں ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم جائز نہیں ظلم ظلم ہے اور یاد رکھو نے الرمایا دعوت المظلوم مظلوم کی بدعا سے بچو چاہے مظلوم کوئی بھی ہو مسلمان ہو کہ غیر مسلم بھائی نہ ہو بہ اللہ کے مظلوم کی بدعا اور اللہ کی قبولیت کے درمیان کوئی دیوار کوئی پردہ ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کی بدعاؤں کو ظالموں کے حق میں جلد قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ قَافِرِ لَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ہرگز نہ سمجھو اے مخاطب سنو سننے والوں سمجھنے والوں سنو اللہ ہرگز نہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے غافل ہے اگر ظلم کی صدر نہیں مل رہی ہے اگر دنیا میں تو ایک دن انصاف اور عدل کا آنے والا ہے جہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی جہاں میزان عدل اللہ قائم کرے گا انما تشخص فيه الابصار معاملہ اس دن کے لیے مؤخر کر رہا ہے اللہ اس کا جس دن آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی جس دن آنکھیں اٹھی ہوئی ہوں گی دوڑ رہے ہوں گے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند دیوانوں کے مانند ایک نشان کی طرف ایک ہدف کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور کس طرف نظر اٹھی ہوگی ٹک ٹک دھڑی بدھی ہوگی عذاب الہی کا ایسا سما ہوگا کہ کسی کی نظر اپنی نیچے نہیں پلٹے گی لا یرتد الیہم طرفوں ان کی نگاہ پلٹے گی نہیں نیچے وافدت ہوا اور دل خالی ہوگا لگے گا اڑ جائے گا دل اس قدر خوفناک منظر ہوگا جزا فضا کا گھبراہٹ اور بے چینی کا اس دن عالم ہوگا اور پھر اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیات کے اندر ظلم کے سنگین انجام کو بیان فرمایا ہے بہرحال بہت خراب شہر سے میں نے کہا نا کہ یہ دین کو جڑ سے کاٹ دینے والی چیز ہے ظلم کی علماء نے جو قسم بیان کی ہے دلائل کی روشنی میں قرآن سنت کے دلائل کی روشنی میں غور سے سوال کیجیے کہا ہے کہ ظلم کی دو قسم ہے ایک ہے اللہ پر ظلم کرنا اللہ کے ساتھ ظلم کرنا اور ایک ہے بندوں پر ظلم کرنا یا بندوں کے ساتھ ظلم کرنا اللہ پر ظلم کرنے کی دو نوعیت ہے یا دو قسم ہے پھر اس کو اے بی میں تقسیم کیجیے علی با میں جو سب سے سنگین اور بھیرک قسم ظلم کی جو اللہ کے ساتھ بندے ظلم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو حق خاص بندوں پر ہے حق عبادت کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اللہ اللہ ہے اللہ کے معنی وہ ذات جو بندگی کے لائق ہے جو اپنی تمام مخلوق پر بندگی کی اکیلی مستحق ذات ہے اس کا نام ہے اللہ وہ معبود ہے ہم سب عابد ہیں عبادت کرنے والے تو اس خالص اور خاص حق و حق بندگی کو اگر آپ غیر اللہ کی طرف پھیرتے ہیں اللہ کی بندگی میں غیر کو شامل کر دیتے ہیں چاہے وہ بندگی بڑی ہو کہ چھوٹی ہو قولی ہو کہ فعلی ہو اعتقادی ہو کہ عملی ہو جسمانی ہو کہ مالی ہو کوئی بھی عبادت جو عبادت ہے جس کے کرنے کا اللہ رسول نے حکم فرمایا ہے جس کے کرنے پر ثواب آیا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جاتا ہو وہ عبادت ہے اب اس عبادت میں اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی ظلم کے متعلق فرمایا ہے ان اللہ لا ان ما دون ذلك لمن اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام والسلام کے زبانی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی مشہور آیت کا ٹکڑا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ان الشرک لظلم عظیم لام ظلم کے اوپر لام تاکید کے لیے ہوتا ہے تاکید کے لیے اور عظیم بھی فعیل کے وزن پر ہے یہ مبالغہ کا سیغہ ہے بہت بڑا البتہ بہت بڑا ظلم ہے بلکہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا کہ کمزور اور ناتمام مخلوق کو جو پسے دیوار نہیں جانتا جس کو اگر انگلی میں ٹھیس لگ جائے تو گرے اور مر جائے جو بات کر رہا ہے اور جس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے جس کی زبان بند ہو جائے اللہ چاہے تو پلک جھپتے تو اٹھے نہیں اور اٹھے تو گرے نہیں کمزور مخلوق کو تم اللہ قادر مطلق کے برابر کر دانتے ہو واللہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں تو اللہ پر ظلم کرنا یا اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کی سب سے گھناؤنی اور سب سے بری شکل جو ہے وہ ہے شرک مع اللہ اللہ کے ساتھ شرک اور اس کے بعد جو آتا ہے اللہ کے ساتھ ظلم کرنے میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کا یعنی شرک توحید کے علاوہ اور شرک کے علاوہ دوسرے واجبات کا ترک کرنا اور حرام کا مقام اختلاف کرنا مثلا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے کوئی مال کی زکات نہیں دے رہا ہے کوئی مستقی ہو کر کے حج نہیں کر رہا ہے انکار نہیں کر رہا ہے سب چیز کا اقرار ہے کہ ہاں، یہ سب اسلام کی چیزیں ہیں لیکن کر نہیں رہا ہے سچ بولنا واجب اور فرض ہے لیکن سچ نہیں بولتا جھوٹ بولتا ہے رشوت دینا حرام ہے سودی کاروبار کرنا حرام ہے دیمت چوری کرنا حرام ہے جی دھوکہ دینا حرام ہے سب سمجھتا ہے لیکن اس کے بعد بھی کرتا ہے یعنی واجبات کا ترک کرنا اور حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں معصیت گناہ یہ در حقیقت ایسا کر کے ہم لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں لیکن چونکہ اللہ کے حکموں کی یہ نافرمانی ہوئی اسی یہ بھی ظلم ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا کہ ہم اس کے حکموں کی وجہ کریں توحید اور توحید کے تقاضوں کو پورا کریں تو اگر توحید میں پٹا لگا دیا تو یہ شرک اکبر ہوا ظلم عظیم ہوا اس سے نیچے کا ظلم یہ ہوا کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کا انتخاب ہم مشرق تو نہیں ہیں شرک کا کام تو نہیں کر رہے لیکن توحید کے تقاضے بھی پورا نہیں کر رہے اللہ کے لیے بندگی بھی نہیں کر رہے گناہوں سے بھی نہیں بچ رہے تو یہ بھی ظلم معلّہ کی ایک شکل ہوئی لیکن یہ جو شکل ہے گناہ کی شرک کے علاوہ گناہ کی اس میں اور پہلی قسم میں فرق یہ ہوا کہ شرک کو اللہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہوا مر جائے تو اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا یہ ہم نہیں کہتے خود رب العالمین فرماتا ہے اللہ علیہ فلو ایوچنا کبھی اللہ نہیں بخشے گا اس کو جو شرک کرے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت وما وحنا وما للظالمین من انصار جو شرک کرے گا اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہوگا اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے اپنی جنت کو حرام فرمایا وہ کبھی بخشا نہ جائے گا اگر وہ شر کر کے لاکھوں کلمہ پڑھتا پڑھتا رہے رہے لاکھ نماز روزہ رکھے حاجی صاحب نے لیکن اس کی زندگی میں غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے غیر اللہ کے اوپر نظر و نیاز چلا رہا ہے اپنی حاجتیں اور مشکلیں غیر اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے ایسی مشکلات جس کے دور کرنے پر جن کے دور کرنے پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے وہ غیر اللہ سے کہہ رہا ہے شرک کر رہا ہے اگر نوز اسی عقیدے پر اس کا خاتمہ ہوا تو اس کا دائمی ٹھکانا جنت اس کے درمیان اور کسی اور مشرق کے درمیان جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں جو غیر اللہ کی پرسش کرتے ہیں ان کے درمیان برابر کوئی فرق نہیں اور باقی شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کو ظلم کہا کہ واجبات کا ادا نہ کرنا گناہوں کا انتخاب کرنا یہ ظلم کی وہ قسم ہے جو اللہ کی مرضی اور مشیت میں اللہ چاہے تو کسی بندے سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کہ جا جا شروع میں ہی چلا جا اور اگر اللہ چاہے اس کا عدل چاہے تو مجرم کو اس کے جرم کی سزا دے اور سزا بھگتنے کے بعد اس مجرم کو جہنم سے نکال کر پھر نہر حیات کے اندر زندگی کی حیات کے اندر غوطہ تن کر کر کے اس کو ایک دم فریش نکالے اور پھر جنت میں داخل کر دے تو یہ جو چیز ہے گناہ یہ ناقابل معافی نہیں ہے اللہ کی مشیت میں ہے اس کی مرضی پر موقوف ہے جس بندے سے چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے پکڑے اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہوگا اور اگر کسی کو پکڑتا ہے تو یہ اس کا عدل ہوگا کہ تو مجرم بن کے آیا ہے نا چل اپنے جرم کی سزا بھگت اور اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اکبر معاملہ عدل اور فضل کے درمیان ہے ظلم نہیں ہے مجرم کو جرم کی سزا دینا عدل ہے اور اگر مجرم کو معاف کر دیا جائے آپ ہی سے کہیں اگر کسی نے ایک تماچا آپ کو مارا عدل یہ ہے کہ آپ ایک تماچا ماری اور فضل اور احسان یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیجیے کہ جب میں جائے کیا میں سے بدرہ نہیں لیتا اللہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو دھر پکڑے پکڑتا ہے تو مجرم کو اس کے جرم کی سزا دیتا ہے یا عدل معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے ہم سب گنہ گار اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ ہم جس سے تیرا فضل چاہتے ہیں اور تیسرا ظلم یا جس کو دوسرا ظلم کہیے یا تو ظلم ہوا اللہ کے ساتھ جس کی دو شکلیں ہوئی شرک اور شرک کے علاوہ گناہ فرق سمجھ میں آ گیا کہ شرک والے کی کبھی بخش نہیں ہے شرک کے علاوہ جو دوسرا گناہ کرتا ہے یا واجب کو ترک کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ کی مرضی پر اور اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہ جو چاہے کر لے یا تو فضل کر لے یا عدل کر لے اور ظلم کی دوسری قسم ہے جو ہم بندوں کے درمیان ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں ہمارے ان حقوق کو ہم ادا نہ کریں حق تلفی کریں ماں باپ کے حق کی حق تلفی کرے میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی کرے باپ اپنی اولاد کی حق تلفی کرے اولاد اپنے باپ کی حق تلفی کرے استاد اپنے شاگرد کی حق تلفی کرے شاگرد اپنے استاد کی حق تلفی کرے معاشرے کے ہر آدمی کا کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی اعتبار سے حق ہے کچھ نہیں ہے تو ہمارے اوپر ہمارے جسم کا حق ہے اگر ہم اس حق کو پامال کرتے ہیں تو یہ بھی ہے جسد ایک آنے کا حق ہے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے رات رات پر عبادت کرنا سنت کے خلاف عبادت ہے زندگی پر ہمیشہ روزہ رکھنا کبھی افطار نہ کرنا اپنے جسم کے اوپر ظلم ہے رات رات پر عبادت کرنا اپنی بیوی کے بستر پر نہ جانا اس کی جن سے ضرورت کی تکمیل نہ کرنا یہ سراسر بیوی پر ظلم ہے کیا کہتے ہیں اسلام حقوق اور عدل جب تک حقوق کی ادائیگی عدل اور انصاف کے ساتھ نہیں ہوگا جب تک حقوق کی ادائیگی عدل و انصاف کے ساتھ نہیں ہوگی یعنی افراد اور تفریح سے بچ کر نہیں ہوگی اگر کہتے ہیں میانی راہ کو اختیار کرنے کو درمیانی راہ کو اس وقت دنیا میں امن اور شانتی نہیں ہوگی حقدار کو حق دینا یہ بندوں کے ساتھ بندوں کا بندوں پر جو حق ہے حقوق کی ادائیگی کرنا عدل و انصاف کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے اور اگر اس حق میں کہیں کمی ہوتی ہے ہم سے تو یہ بندے پر ظلم ہے اور اس ظلم کا معاملہ یہ ہے کہ اس ظلم کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا شرک کو اللہ کبھی معاف نہ کرے گا بندوں پر کیے جانے والے ظلم کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا اور دونوں کے درمیان جو اس معاملہ ہے گناہ کرنے کا شرک کے علاوہ کوئی گناہ کیا ہے اور بندے پر ظلم بھی نہیں ہے نہ اس کا تعلق شرک سے ہے نہ بندے پر ظلم سے ہمارے ذات سے ہے ہمارے رب کے درمیان کا حق ہے اور اس کی ادائیگی ہم نہیں کر رہے ہیں یاد رکھیے شرک کے علاوہ گناہ ہے اور بندے کا معاملہ بھی نہیں ہے اس گناہ کا تعلق ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے تو اس ظلم کا معاملہ یہ کہ اللہ کی مرضی میں چاہے تو معاف کرے چاہے تو اس کی سزا دے تو اب کلیئر یہ ہوا کہ ظلم کی سب سے بڑی اور کھلونی شکل جو ہوئی وہ شرک ہے کہ اگر اس پر آدمی مرتا ہے کبھی بخشش نہیں ہوگی اس کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں وہ اللہ کی مرضی میں چاہے تو معاف کرے چاہے تو سنا دے اور بندوں کا جو بندوں پر ظلم ہے اس کو اللہ کبھی نہ چھوڑے گا بدلہ چکا کے چھوڑے گا تو اس اعتبار سے یہ معاملہ بھی کتنا سنگین ہو گیا بتائیے کبھی نہ چھوڑے گا بدلہ لے کے چھوڑے گا نہیں تو دنیا میں آپ اپنا معاملہ اس سے صاف کر لیجیے بھائی معاف کر لیجیے میں نے تم کو گالی دی تھی جو قصور مارا تھا تمہاری آبرو ریزی کی تھی تمہارا مال ہڑپ لیا تھا تمہاری جائیداد میں نے کاٹ لی تھی لے لو بھائی لے لو معاف کر دو اللہ تو بھی معاف فرما اور جس بندے کا حق ہے اس کو حق دے کر کے معافی مان لو اس نے بھی اور رب العالمین سے بھی اور جس کا حق لیے ہو اس کو حق دے دو گالی دی ہو تو گالی دے لو لے بھائی گالی دے دو یا معاف کر دو مارا ہے تو مان لو یا معاف کر دو بھیا یہ دنیا میں آج حل کر لو ورنہ اگر مر گئے آنکھ بند ہو گئی روپ آواز کر گئی تو پھر یاد رکھو قیامت کے دن روپئے پیسے تو ہوں گے نہیں نیکیا لے کر کے جب آؤ گے تو نیکیا کاٹ کے اللہ تعالیٰ ظالموں کی ان مظلوموں کو دے دے گا جن پر دنیا میں تم نے ظلم کیا ہوگا اس اعتبار سے ظلم کی یہ قسم بھی کتنی سنگین ہے آپ اس کا اندازہ کیجیے حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے آخرت کا برا سے برا تحفہ یہ ہے کہ آدمی بندوں پر ادوان ظلم اور سیاحتی کرے یہ آخرت کا برا توشہ ہے جو ہم لے کر جائیں گے آخرت اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ بندہ ایسے ستر گناہوں سے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے جو بندے کے درمیان اور رب کے درمیان ہو

ایسے ستر گناہوں کے ساتھ اللہ سے ملنا جو بندے اور رب کے درمیان کا ہے وہ بندے کے لیے زیادہ آسان ہے اس ایک گناہ کے مقابلے میں جو بندے اور بندے کے درمیان ہوتا ہے یعنی بندہ بندے پر ظلم کرتا ہے میرے بھائی اچھے مسلمان کی پہچان بتائی گئی ہے حدیث میں المسلم من سلم من لسان ہی وید ہی پکا مسلمان وہ ہے یہ پکا کہاں سے آیا الف لام جو جی، اس پر لگا ہوا المسلم المسلم ہاں، وہ الف لام جو ہے نا وہ پکا کے معنی میں جیسے الحمدللہ تمام تعریف تمام تعریف ایک دم مکمل تعریف پکی تعریف اللہ کے لیے المسلم پکا مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے مسلمان کا اس لیے ذکر ہوا کہ مسلمان کا حق مسلمان پر زیادہ ہے اس لیے ہوا تقریباً علماء کہتے ہیں تقریباً یہ بات کہی گئی کہ مسلمان ہے تو مسلمان کا مسلمان پر زیادہ حق ہے لیکن اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ مسلمان کے لیے غیر مسلم پر اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے ظلم کرنا جائز ہے نہیں ظلم تو ظلم ہے اے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کر رہا حرام کر رکھا اللہ کہتا ہے یا یہ بات حدیث المسلم شریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اے بندوں اللہ فرماتا ہے کہ اے بندوں میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے فلا تظالمو تم لوگ بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو کسی پر بھی ظلم کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ بری بات کو بری بات کو لان تان کرنے کو شکایت کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے علانیہ طور پر لیکن ہاں ظالم کے خلاف اگر آواز اٹھائی جائے ظالم کو برا بھلا کہا جائے ظالم کی تصادمی کے سامنے شکایت کی جائے تو یہ جائز ہے لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ لوگوں سنو فلانا پڑوسی میرا ظالم ہے میرا بھائی ظالم ہے مجھ کو گالیاں دیتا ہے پڑوسی ہو کر کے بھی مجھ کو ستاتا کر سکتا اللہ تو پکا مسلمان کو جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بننا حاضر ہے غیر مسلموں کو بھی تکلیف دینا جائز نہیں ہے البتہ مسلمانوں کا مسلمانوں پر چونکہ زیادہ حق ہے اس لیے المسلمون آیا اور اسی طریقے سے نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه اللہ اکبر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور آج حال یہ ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے اپنا سگا بھائی اپنے سگے بھائی کا دشمن بات نہیں ہے دو بھائیوں میں دونوں کی بیویوں میں بات نہیں ہے جی عدابت ہے اکثر بھائیوں کے اندر یہ موقع ہے یہاں کہا جا رہا ہے تمام مسلمان بھائی بھائی بن کے رہو اور جب بھائی بھائی ایک دوسرے کی گردن مارنے کے پیچھے پڑا ہوا ہو تو کیسے ہم کہیں کہ بھائی بھائی بھائی بھائی بنے عداوت ہے آپ کس بھائی بھائی ایسا کہہ رہے ہیں کیسا معاملہ الٹا ہے ہم لوگوں نے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا مسلمان ہو کہ مسلمان پر ظلم کر رہے ہو سنیما ہو اور اس کو ہلاکت کے قریب نہیں کر دیتا ہلاکت میں ڈال نہیں دیتا اس کو صحیح مشورہ دیتا ہے جان بوجھ کر کے اس کو ایسی رابط آ گیا جس پر چل کر کے ایک گھنٹے میں گرے گا ہاں، موقع کی تلاش میں کہ کہاں یہ گرے کہاں یہ دلیل ہو اور اس کو ہلاکت سے بربادی سے ظلم میں پڑھنے سے گناہ میں پڑھنے سے بچاؤ اس کو اس کا تعاون کرو اس کی نسبت حمایت کرو اس کے معاون بنے رہو اور فرمایا کہ جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے آپ اگر کسی کے کام کے لیے دو گھنٹے کے لیے نکلے ہیں اللہ آپ کے کام میں اللہ آپ کے کام میں اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے پیسے سے پریشان ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ایمرجنسی آپ کے پاس گاڑی گاڑی مل نہیں رہی ہے بھائی جلدی اب نکالا فوراً یہاں بیٹھا اور لے کر کے ہاسپٹل گئے ایمرجنسی وارڈ اس کو ایڈمٹ کیا ماشاء اللہ آپ نے ممکنہ حد تک جو آپ کے بس میں ہے اس کی تکلیف کو آپ نے دنیا کی تکلیفوں میں سے دور کیا اور رضی اللہ عنہ کو بدل من قلب یوم القیامہ اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے بڑی تکلیف آپ کو کر دے گا ومن ستر مسلم صدر اللہ علیہ کی دنیا والآخرہ اور اگر کسی مسلمان کے عیب کو آپ نے ڈھاپ دیا کسی مسلمان کو کسی نازیبہ حرکت کرتے ہوئے آپ نے پایا لیکن پہلے سے جانتے نہیں تھے کہ وہ ایسی حرکت کرتا ہے بظاہر آدمی اچھا ہے مولوی ہے آدمی اچھا ہے لیکن انسان ہی ہے شیطان نے بیٹھا دیا کوئی غلطی کی جو اس کے شایان شان نہیں ہے اور آپ نے دیکھا تو آپ اس کو ڈھانپ دیجیے پردہ دیجیے پڑے رہتے ہیں کہ کس کا کون سا عیب ہم کو معلوم ہو جائے جنگل کی آگ کے طریقہ سے اس کو معاملے کی تحقیق بھی نہیں کرتے اور بات کو کے معلوم ہوتی ہے کہ معاملہ غلط تھا ارے عیب دیکھو اگر اپنی آنکھ سے تو بھی اس کو پردہ دے دو چونکہ آدمی ٹھیک آدمی ہے انسان ہے بشر ہے خطاؤں کا پتلا ہے غلطی کا پتلا ہے بھول ہو گئی ہوگی معصوم نہیں ہے وہ گناہوں سے پردہ دے دو لیکن پردہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تنہائی میں جا کر اس کو نصیحت نہ کرو آؤ رات کے سناٹے میں دس بجے رات میں جب سب چلے گئے بڑے ساری بات کرنی یاد ہے آپ کو کل ہم نے آپ کو دس بجے گیارہ بجے رات کو کس مقام پر کس حال میں دیکھا تھا آپ کی نظر مجھ سے ٹکرائی تھی آپ بہت شرمندہ ہو گئے تھے یاد ہے ارے مل صاحب یہ آپ کو زیب نہیں دیتا آپ دین دین کے عالم ہیں مسجد کے امام اور خطیب ہیں دوسروں کی رہبری کرتے ہیں آپ یہ کام کرتے ہیں کتنا اس کے دل پر آپ کی نصیحت کا اثر ہوگا علماء نے کہا ہے کہ تنہائی میں کسی کی کمزوری کو بتانا یہ نصیحت ہے اور اسی کمزوری کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ فضیحت ہے فضیحت اس کی تزلیل اور تصدیق ہے خیر خائی تو تنہائی میں مل کر کے کہنے کا نام اس کی کمزوری کو بتاؤ چل آدمی کے سامنے پر ملی صاحب ایسی غلطی مت کرنا جو رات تم نے کیا تھا آپ نے تو اس کو ذلیل کر دیا اب چار آدمی آپ نے کیا ملی صاحب نے کیا کیا کیا ارے چھوڑو یار چھوڑو لیکن چھوڑو کیا ہے زیادہ زور لگائے گا تو کہہ دو یہ بات اکیلے میں کہتے اس کو ایک دفعہ معاف کر دو دو دفعہ معاف کر دو لیکن تیسری مرتبہ اس کا گریبان بان پکڑو کمیونٹی بیٹھاؤ اور کہو کہ نہیں بھائی صاحب بھکو چلتا کرو یہ آدمی امامت کے لائق نہیں خطابت کے لائق نہیں کون گرافڑی کرنے کے لائق نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتے رہے ہر دفعہ غلطیوں پر پردہ دیتے رہے دیتے رہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم گناہ کرنے پر اس کو جلی اور بہادر بنا رہے ہو نہیں پردہ دینے کا یہ مطلب ہے آپ سمجھ لیجیے بہرحال تو کسی بھی صورت سے مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو شروع ہوئے بھی, بھی آدھے گھنٹے سے زیادہ کا موقع گزر چکا ہے ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں جو ہم لوگ معاشرے میں ایک دوسرے پر کرتے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے لاتے ہیں پریکٹیکلی اس میں سب سے بڑی کھلونی شکل کیا ہوتی ہے جو بندہ بندے پر ظلم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے یا کسی بھی مسلمان سے ناحق کسی مسلمان کا یا کسی انسان کا ناحق قتل ہو جائے یا ہم کسی کو ناحق قتل کر دیں ہو جائے نہیں ناحق قتل کر دیں جھگڑا ہوا کسی بات میں اختلاف ہوا غصے میں تیش تیش میں آئے اور گھر سے دھار دار چیز لے کر کے آئے اور اس کی گردن پہ مارا سر پہ مار کیا یا گولی سے کا نشانہ اس کو بنایا جائیں گے جھگڑے میں شیطان نے اتنا آگے بڑھا دیا آپ کو آپ نے سوچا ایک مسلمان کی کی خون کی حرمت اللہ کے نبی کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر شہر مکہ کی حرمت سے بڑھ کر ایک مسلمان کے نامہ خون کی حرمت اللہ کے نبی کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر ان دماغکم واموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم حاضر فی بلدکم حاضر فی شہرکم حاضر جیسے مکہ شہر حرمت والا جیسے ذی مہینہ حرمت والا جی جیسے آج کا یہ دن نئی صاحب خطبہ دے رہے ہیں دسویں ذی کا دن حرمت والا کئی کئی حرمتیں جمع ہیں اس طریقہ سے لوگوں تمہاری جان تمہارے خون اور تمہارے اموال ایک دوسرے کے لیے حرام اللہ اکبر بلکہ مکہ شریف کی عظمت اور کعبہ شریف کی عظمت سے کر ایک مسلمان کے خون کی عظمت ہے اللہ کی نگاہ اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو یہ کتنا بڑا پاپ ہے آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ فرقان میں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 اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے عباد الرحمان ہیں خاص بندے ہیں اللہ کے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرتا ٹھہراتے کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو یہ فطرت کا خون کرنا ہے یہ حق و انصاف کا خون کرنا ہے یہ ظلم عظیم ہے اور اس کے بعد کسی نفس محرمہ ایسی جان جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مسلمان کی جان ایسے شخص کی جان جو غیر مسلم ہو لیکن اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کے کے رہتا ہو جس ساتھ اسلامی حکومت نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا ہے جو پروانہ لے لے کر کر ویزا اجازت لے کر آپ کے ملک میں رہتا ہے ایسے کسی آدمی کا قتل کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ عام حالات میں جب جنگی حالات نہ ہوں مسلمانوں کے غیر مسلموں کے تو ناحق کسی غیر مسلم کا قتل کرنا بھی ایک پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکرانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکرانما احیا الناس جمیعا ناحق اگر کسی کا خون کرتے ہو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے ہنڈا گردی کرتے ہو دادا گیری کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تم پوری انسانیت کے قاتل ہو اور اگر کسی ایک کے قصور کی جان بچا لیتے ہو گویا تم نے انسانیت پر احسان کیا پوری انسانیت کو بچا لیا یہ ہے اسلام جو نہ خون بہانے کو کسی حال میں روا نہیں رکھتا دہشت گردی کی کسی کاروائی کو اسلام کسی حال میں جائز قرار نہیں دیتا جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے اسلام سے ان کا کوئی وہ گمراہ فرقہ ہے ہے اسلام سے نکلے ہوئے لوگ جو اسلام کے نام پر دھوکہ دیتے اگر وہ مسلمان ہیں تو ورنہ مسلمان کی ایسی داڑھی یا ٹوپی پر کر کے ہیں اور ان کو میڈیا پیش کرتا ہے حکومت پیش کرتی ہے کہ یہ مسلمان کا چہرہ ہے یہ مسلمان لوگ ہیں تو وہ جانے ان کا رب جانے اس جھوٹ کا اس ظلم کا کیا ان کو اللہ تعالیٰ بتا دے گا لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو سنو وہ مسلمان بھی ہے جو نام کسی کا خون بہتا ہو بچے بچے کو پر ظلم کرتا ہو عورتوں پر ظلم کرتا ہو بھلے بازار میں جا کر کے کہیں بم بلاسٹ کر دیتا ہو جی وہ انسان ہم کو تو کہنے دیے انسان نہیں اچھے جائے کہ وہ مسلمان ہو اللہ اس میں اور درندے میں کیا فرق ہوتا تو یہ ہے قتل ناحق بتائیے ایک طرف شرک ہے اور دوسری طرف زنا ہے ضرور زنا نہیں کرتے زنا کیا ہے غیرت کا قتل ہے عزت کا قتل ہے زنا کاروں کو سمجھنا چاہیے کہ دوسرے کی بیٹی بیوی کے ساتھ بہن کے ساتھ زنا کاری کر کے تم نے تو مزے لیے ہیں شیطان کو خوش کیا ہے لیکن اس کی عزت و آپ پر کیسا کلک لگا ہے کسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھ کر کیسے تم نے اس کے بستر کو گندا کر دیا اور وہ تمہارے ناجائز بچے کی ماں ہو کر اپنے مرد کے سر اس بچے کو ناجائز بچے کو مرد کے سر مدتی ہے کہ تمہارا بچہ بڑے بدھ ہیں یہی اگر تم کوئی تمہارے ساتھ اگر کرے تو کیسا لگے گا یہی گناہ تمہارے ساتھ کیا جائے تو کیسا لگے گا غیرت کا انسانیت کا قتل ہے عزت و آبرو کا قتل ہے تو دیکھیے شرک جو دین اور فطرت کا قتل ہے اور زنا جو غیرت کا قتل ہے اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جان کا قتل کرنا سب قتل ہی ہے شرک کرنا بھی دین اور فطرت کا قتل ہے زنا کاری کر کے بچہ پیدا نہ ہونے دینا ایبارشن کروا دینا جی انسان کا قتل ہے کا قتل ہے عزت و آبرو کا قتل ہے جی اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس جان کو قتل نہ کرتے نہیں کرتے ہیں جس کو اللہ نے قتل کرنا ہے جو ایسا کرے گا یلقا اسامہ گناہ پائے گا یلقا اسامہ قیامت کے کے اس عذاب بہت بڑھا چڑھا دیے جائیں وَيَخْلُطْ فِيهِ مُحَانَا ایسا مشرق ایسا زانی ایسا قاتل جہنم میں ہمیشہ رہے گا لیکن جیسا کہ اگر مشرق نہیں ہے شرک نہیں کیا ہے ہاں زناکار ہے قاتل ہے تو اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دائمی جہنمی نہیں ہوگا اللہ چاہے تو سزا دے چاہے تو محمد بہرحال اور اللہ فرماتا ہے ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے جزا جہنم وعید ہے شدید مدت مدت تک تک ٹھہرنے کی دائمی دائمی ٹھہرے گا جہنم انشاءاللہ نہیں ہوگا لیکن گناہ کی سنگینی کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ٹائم ہی کرنے نہیں سنگینی کو بتانے کے لیے اللہ نے مراد مقصد طویل بہت لمبی مدت تک جاننا میں یہ قاتل لگے گا وغضب اللہ علیہ اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب بہت بڑا عذاب تیار کرنا کتنا کتنا معاملہ سنگین ہے اور تھوڑا ایسی وعید کسی معاملے میں نہیں آئی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث یاد آئی حدیث ہے کہ من مندی ما لم نہیں دمن دبن انسان اپنے دین میں فسحہ میں کشادری بھی ہوتا ہے دین پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کب تک جب تک کہ وہ ناجائز خون کسی کا حرام خون نہ مانتے جب انسان کسی کو ناجائز قتل کر دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا دل تنگ کر دیا جاتا ہے اس کے لیے نیکی کرنا بہت ٹف ہو جاتا ہے لیکن جب تک آدمی قاتل نہیں ہوتا انسان کا قتل کرنا کوئی معمولی بات ہے آپ فرمائیے تو گولی کیسے جلدی ہے جو پیشہ اور قاتل ہوتا ہے نا وہ بھی مارنے سے پہلے مہینوں ہفتوں پلانی کرتا ہے کیسے ماریں گے کیسے پکڑے رہتا ہے اور مارتا ہے تو تھر تھراتا ہے جی سوچتا ہے کہ گولی جائے گی تو معمولی بات نہیں یہ فطرت کے خلاف بات ہے اور ایک مسلمان مسلمان جو ایک دوسرے کی جان مال کا محافظ ہے تو کیسے اس کو قتل کر رہا ہے جو سزا اللہ تعالیٰ نے قاتل کے لیے بنائی ہے یا بتائی ہے کسی دوسرے گناہ کے لیے نہیں بنائی بہت تنگ ہو جاتا ہے قاتل کا دل اور اس کے لیے دین پر عمل کرنا نیکی کرنا بہت مشکل ہے اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ واردات ہو کہ کوئی شیطان کے دلائے ہوئے غصے کے نتیجے میں کوئی کسی کا مرن کر دے اور ظلم کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا اموال کو ہڑپ لینا چوری کرنا سینہ زوری کرنا بندوق سینے پر ڈال دیا کر پسند ڈکیتی اس کو کہتے ہیں چھینا جھپٹی کرنا اچھٹا پنی کرنا بازار میں مڑا ہاتھ اور لے کر کے بیگ چین لے کر کے بھاگے جی اور اسی طریقے سے رشوت لینا بڑے بڑے آفسوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں بڑے بڑے افسر اللہ سے نہیں کرتے عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے رشوت لیتے یہ وہ کیڑا ہے یہ وہ کیڑا ہے جو کسی بھی ملک کی دیوار کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے کرتے دنیا انارکی کی آماج کا بن جائے گی اگر رشوت کا بازار بند نہیں کیا گیا تو سن لینا گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا کسی حال میں سود نہیں دینا ہے اللہ کسی کو سود دینا ہے قرض لو قرض نہیں ملتا شے کو بیچ دو لیکن سود پر پیسہ مت دو یہ ساری شکلیں بولا تک کھلو مال کو بہن کو مل بہت اللہ کہتا آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ وہ تدرو بھی ہے لے گئے یہ کتنی زبردستی اللہ پر حاکموں کے پاس لے گئے مقدمہ اور جھوٹے سچے گواہ رکھ کر کے معاملے کو اپنے حق میں کر لیا رشوت دے کر کے جج سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا اللہ کی قسم اشارہ فرماتے ہیں ملی سطح حق کم حق کم رہی مسلمی بے یمی نہیں مسلم چلی کی روایت ہے اگر کسی مسلمان نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق ہڑپ لیا کاٹ لیا تو او جب اللہ له النار وحرم علیہ جنہ اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ثابت کر دیا ہے اور جنت کو حرام کر دیا جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو اس کے لیے حرام کر دیا پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی پیاری پیاری باتیں حضرت میں سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں صحیح ہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ میں بھی بشر ہوں تم لوگ اپنے اپنے مقدمات لے کر میرے پاس آتے ہو ایک مدعی ہے ایک مدعا لے ہے مدعی اسے گواہ میں مانگتا ہوں وہ گواہ پیش کرتا ہے بظاہر گواہ ٹھیک ٹھاک ہے ثقہ ہے بھروسے مند ہے میں اس کی گواہی پر یا گواہ نہیں ہے اس بیچارے کے پاس جنوین ہے دعویٰ اس کا لیکن گواہ نہیں ہے تو اب ہم مطالعے کو کہیں گے تو قسم کھا اور وہ اگر قسم کھا لے گا تو ہم حق اسی کو دے دیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ جان رہا ہے کہ چونکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھا کے اپنے جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں اور مال ہڑپ کر لیتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے فیصلے کو حرام شے کو حلال کرنے کے لیے بہانہ بنائے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس اس اس اس کا حق نہیں ہے تو فرماتے میں کے کے لیے جہنم ایک ٹکڑے کا فیصلہ کرتا ہوں قاضی کے فیصلے کو جج کے فیصلے کو کبھی بھی اپنی ناجائز شے کے لیے ناجائز دعوے کے لیے دلیل جواز نہ بناؤ کہ ہم نے ڈگری حاصل کر لی ہے تم بہتر جانتے ہو میں یہ کہنا یہاں چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے نبی کو غیب کی باتوں پر مطلع کرتا تھا وہ مطلع کر دیتا کہ اس معاملے میں نبی فلاں ہے فلاں کھا رہا ہے فلاں نے جو گواہی پیش کی ہے وہ جھوٹی گواہی ہے اللہ تعالیٰ آسان تھا کوئی بھی مسئلہ مسئلہ نہیں تھا لیکن آخر آنے والے امت کے لیے اور آنے والے ججوں کے لیے رول دینا تھا قانون کیا بنے گا نبی نہ کہہ جانتے اللہ کے حکم سے اللہ نے بتا دیتا کہ فلانا جھوٹا فلانا سچا ہے تو فیصلہ کرتے تھے لیکن آپ کے بعد جو جج آتا اس کے اوپر کون کی بڑی لہبی اترتے ہیں اس لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم سے کہلوائی کہ دیکھو بھائیو میرا فیصلہ بھی تمہارے حق میں ناجائز کو جائز نہیں کرتا ہے گویا کہ کسی جج کا کوئی فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا زبردستی ہے زبردستی ہے ایک لڑکی پر قبضہ کر لیا بالغ لڑکی ہے دو جھوٹے گواہ تیار کر لیے فلاں تاریخ کو اس بالغ لڑکی نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی دلیل یہ دیکھیے دو بلی صاحب نے کہا نکاح کس نے پڑھا یہ سب نے پڑھا لڑکی انکار کر رہی ہے اور جن لوگوں کے یہاں ولی کی ضرورت بھی نہیں ہے اجازت کی تو ولی کا بھی مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا تو اب بعض علماء نے فتویٰ دیا وسعہ وسعہ المقام ما اس جھوٹے دعوے دار نکاح کے دعوے دار کو جائز ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ جا کر کے وہ دو بات چکے نہ سوچیے ہر کس میں اسی طریقے سے قبل فرمایا کہ کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں مجھ کو اس سامان کی جتنی قیمت دی گئی قسم اللہ کے بھی تو ایک گراہک آیا تھا اس نے دو سو روپیہ دیا میں نے اس کو دیا نہیں آپ کو ڈیڑھ سو میں کیسے دے دیں اس نے قسم کھا رہا کہ دو سو روپئے کسی نے پرچیزر نے دو سو روپیہ دیا اس نے بھیجا نہیں اس سے اس کا مطلب یہ تھا آپ بھی صحیح اچھا سوا دو سو روپیہ لے لیجیے اچھا ٹھیک ہے بھائی حالانکہ کوئی بھی نہیں آیا دو سو روپیہ دینے والا لیکن اس نے جھوٹی قسم کا دیا اصل کے بعد اللہ پروشن کے اترنے چڑھنے کا وقت اور اس وقت جھوٹی قسم کھا کے اپنی تجارت کو فروغ دے رہا ہے تو ایمان نہیں سمجھتا کہ جھوٹی قسم کھیرا کھا کر کے اگر تو اپنی تجارت کو فروغ دے بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار کی برکت کو ختم کر دے گا ظلم کی بہت سی قسمیں مال کے سلسلے میں کسی کی زمین ہڑپ لینا کسی کے حدود اور نشانات کو مٹا دینا شہر میں ایک اقبالی زمین کی قیمت ہوتی ہے لیکن نیچے کھود کر کے جو نشان گڑا ہوا ہے اس کو آگے پیچھے کر دیا من غیر منال الارض اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو زمین کے حد اور نشان کو بچا دیتا من اقتطع شبلا من الارض جس نے ایک بالش زمین کسی کی حالت لی قیامت کے دن اس نے ایک بالش کا صرف ایک بالش دے سات طبق زمین نیچے تک کا بوجھ اس کی گردن میں ڈالا جائے اللہ اکبر پھر بھی کوئی مسلمان جرت کرے گا کسی کی جائیداد اور زمین کو قبضہ کر دے گا یتیم کے مال کو قبضہ کرنا چاہے گا وہ نہیں جانتا اللہ فرماتا ہے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا جو لوگ یتیم کا مال ہڑپتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ پڑتے ہیں بھائی اور دوستوں دوستو اسی طریقے سے ظلم کی اور کیا قسمیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر آپ کا ہم نے قرض لیا ہوا ہے اور ادائیگی پر ہم قادر بھی ہیں ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین خرید رہے ہیں مکان پر مکان خرید رہے ہیں گاڑیوں پر گاڑیاں چینج کر رہے ہیں بدل رہے ہیں خرید رہے ہیں جی خوب پھٹانی کے ساتھ جی رہے ہیں لیکن جب جاتے ہیں قرضہ مانگنے کے لیے تو کہتا ہے ابھی ادائیگی کی صورت نہیں ابھی صبر کرو ابھی صبر کرو ارے تنگ دست ہو تو صبر کرے وہی میسا اگر تمہارا قرض خال تنگ دست ہے تو مہلت دو اس کو مہلت دو جب تک اس کو آسانی نہ ہو جائے لیکن سارا اپنا کام بڑے مزے سے کر رہا ہے صرف قرض ادا کرنے کے لیے اس پاس پیسہ آسانی ہے چاہتا ہے اتنا دوڑائے اتنا دوڑائے کہ یہ تھک ہار کر کے بیٹھ جائے اب اس کو قرضہ دینا نہ پڑے اللہ تمہارے مال کو طلب کر دے گا جو کسی سے قرض لیتا ہے اور نیت ہے اس کی ادائیگی کی اور کوشش کرتا ہے ادائیگی کی اللہ تعالیٰ ادا کر دیتا ہے اسی طرح سے ایسے حالات پیدا نہ کرتا اور اگر مر گیا اور بال بچوں نے بھی نہیں ادا کیا تو کل انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے فضل سے عطا کر دے گا قرض دار کو اس بندے کو جس کی نیت دینے کی تھی انشاءاللہ اس کی نیکی نہیں کر لے گا لیکن جس نے قرض لیا اور اس کو برباد کرنا چاہتا ہے طرف کرنا چاہتا ہے ہڑپ ہڑپ کرنا چاہتا ہے اطلاف اللہ اللہ تعالیٰ اس کو طرف کر دے گا برباد کر دے گا اور حدیث بخاری شریف کی مطلب غنی یہ ظلم اگر مالدار آدمی ہو کر کے بھی کسی کے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ ظالم ہے ظالم مطلب غنی ہے ظلم مالدار کا ٹال مٹول کرنا قرضے کی ادائیگی میں ظلم ہے ظلم ہے اور وہ اس کی عزت کو اس کی سزا کو جائز کرتا ہے اگر بس میں ہو گردن میں رسی ڈالو پندہ ڈالو اور پکڑ کے لے جاؤ اور گھر میں بند کر دو کوبار بچے کو سور پڑو جب تک پیسہ نہیں رہے گا آپ چھوڑے گی اللہ تو قرضوں کی ادائیگی میں ٹال مٹر مت کیجیے لیجیے اور جیسے ہی ادائیگی کی طاقت ہو فوراً جانا کر ادا کیجیے ورنہ تاخیر کیجیے گا تو ظلم ہوگا اسی طریقہ سے مزدوروں سے مزدوری کراتے ہیں ہمارا مولویوں سے کام لیتے ہیں نوکروں سے کام لیتے ہیں ڈرائیوروں سے کام لیتے ہیں وقت پورا ہو گیا پیسہ مار رہا ہے اچھا دو روز کے بعد اچھا چار روز کے بعد اس مہینے کا اس مہینے اس میں وہ پریشان ہے وہ پریشان ہے اگر کہہ کہ ہاں ٹھیک ہے دو مہینے کا ایک ہی مرتبہ دے دیجیے گا ٹھیک ہے اچھی بات وہ پریشان ہے آپ دے نہیں رہے کیا نبی صاحب کی یہ حدیث آپ نے نہیں سنی آپ تو رجی رہا جی رہو قبل رہی جی فارا کو مزدور کی مزدور اس کا پسینہ خوش کھولنے سے پہلے دے دی جی اور وہ آدمی جو مزدور سے مزدوری کرا لے نوکر سے نوکری کروا لے اور اس کو پیسہ نہ دے اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے خسم ہوں گا اللہ بدی ہوگا اس کا قیامت مت سوچیے اسی طریقے سے بزرگوں اور دوستوں میں ایک دوسرے والد کا حق اولاد کے اوپر آپ جانتے ہیں بندوں میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا لیکن ہم ماں باپ کے ساتھ نہ ناروا سلوک کرے زیادتی کرے ظلم کرے ان سے گرفتی کے ساتھ بولے گرم آنکھوں سے ان کو دیکھے ڈانٹے ڈپٹے یہاں تک کہ گالی تک دینے والے دیتے ہیں اللہ کو کتنا بڑا ظلم ہے ماں باپ کی طرف سے ماں باپ کے اوپر اولاد کا اور اولاد کے اوپر ماں باپ کا ظلم کیا ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان نا انصافی کرتا دیکھو تو سب کو مسکرا کے دیکھو ایک بچے کو مسکرا کے دیکھتا ہے دوسرے کو جب دیکھتا ہے تو غراتی آنکھوں سے دیکھتا ہے ایک بچہ اس کو بوسا لیتا ہے کلیجے سے لپٹاتا ہے دوسرے کو دور بناتا ہے اس کے دل میں گھرنا ہوگی نفرت ہوگی اپنے باپ کے طرف انصاف کرو ہدیہ تحفہ لاؤ تو سب کے لیے لے آؤ ایک بیٹے کے لیے کھلونا لا کے دیا دوسرے کے لیے نہیں دیا ایک کو سوٹ لا کے دیا دوسرے کو نہیں دیا ایک کو زمین جائیداد کا کچھ حصہ دے دیا ایک بلڈنگ لکھ دیا دوسرے کو نہیں دیا مشہور حدیث ہے نعمان حضرت بشیر نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے بیٹے نعمان کو غلام دیا اب نے کہا کو گواہ رکھ لیجیے جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا کہ سب بیٹے کو ہو تمہارے پاس اور بھی بیٹے ہیں اولاد ہے بیٹا بیٹی کہاں بہت ہیں کئی بیویاں ہیں سب سے اولاد ہیں تو سب کو دیے ہوگا نہیں نہیں صرف کسی کو دیا وہ بھی اس کی ماں کے کہنے پر دیا ہے اور اس نے آپ کو گواہ رکھنے کے لیے ہے آپ نے کہا کہ تم کو اور کوئی نہیں ملا ہماری تعبیر میں اور کوئی نہیں ملا یہ گناہ کے کام پر ظلم اور زیادتی کے کام پر گواہ بنانے کے لیے ہمیں ملے یہ ہماری تعبیر ہے آپ نے کہا ان نیلاشت والا جوہر میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا یہ ظلم ہے ظلم پر گواہ نہیں ہوتا اور بعض روایت میں کہا کہ جا دیکھ رہے کسی اور کو یعنی کسی اور بے ایمان کو دیکھ رہے اس کا مطلب یہ کہ ہاں جا کے کسی اور کو بنا لے گواہ رکھ رکھنا جائز ہے ارے کوئی کہے جا جا کسی اور اور کو دھوپ دیکھ لے تو کوئی اسی کام کے لیے میں ہی ملا کیا اس کا کیا مت مطلب ہوتا کہ اجازت ہوگی کہ دوسرے کو گوارا سکتے ہو یہ نفرت اور غصے کا اظہار ہے کیا تم کہا کہ تم کیا نہیں چاہتے کہ تمہارے سب بچے تمہاری خدمت کریں کہاں ہی تمہیں چاہتا ہوں کہ سب بچے میرے ساتھ نیکی اور اچھائی کا برتاؤ کریں تو کہا کہ تم نے کیوں برتاؤ کیا سب کے ساتھ برابر تھا بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ ادب تمیز ان کو سکھاؤ یہ آپ پر واجب ہے یا الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا ایمان والو اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ ان کو تعلیم دو تربیت دو اچھے اخلاق سے آراستہ پیراستہ کرو اور لین دین کے اندر برابری کا معاملہ کرو اسی طریقے سے میاں بیوی کے حقوق ہیں دونوں کا حق برابر ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بل معروف تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق نہیں رکھا جتنا تمہارا ہے ہاں ایک درجہ اللہ نے تمہارا تمہاری بیویوں کے اوپر تعلیم رکھا ہے تم گھر کے گھر چھیے گا نگڑا ہو تو بیوی کو چاہیے کہ مرد کے ساتھ جاتی ظلم نہ کرے اس کا حق نہیں ادا کرتی بستر پر بلاتا ہے بلا بدھ کے نہیں آتی بلاتا ہے ادھر بھاگتی ہے ادھر بازار میں پھرنے سے منع کرتا ہے جاتی ہے بغیر اجازت کے کہتا ہے پردہ کر کے جاؤ کبھی پردہ نہیں کرتی زبردستی اگر کرتا ہے تو پردہ لے کے جاتی ہے پردہ کر کے باہر جا کر کے بچے کو اپنے بیگ میں ڈال لیتی ہے وقت پہ نہیں آتی گپاسٹنگ کرتی ہے اور سیر سپاٹا کرتی رہتی ہے بٹر گشتی کرتی رہتی ہے کیا یہ سب گھر میں بیوی بی, بیٹا موجود ہے شوہر موجود ہے انتظار کر رہا ہے بیگم صاحب تشریف لا رہی ہے لا رہی ہے لا رہی ہے کہیں کہہ رہی ہے کہیں اور آپ کو گھر آنا چاہیے اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کے تو آپ دوستوں یاروں کی مجلس میں نہ جانے کہاں بپاسٹی کر رہے ہیں بیوی محترمہ فون کر رہی ہے کہاں آپ ضروری کام سے میٹنگ سے بیٹھا ہوا ہوں اور آپ آ رہے ہیں بارہ بجے اور اگر جگتے جگتے آپ کی انتظار میں اس کی آنکھ لگی سو گئی دروازے سے شور اور ہنگامہ کرتے ہوئے داخل ہوئی تمہارا انتظار کیے بغیر تم سب کی تمہاری ہمت کیسے یہ کیا مردوں کی طرف سے ظلم اور زیادتی نہیں ہے جب تو ادھار مہر رکھتے ہو مہر وقت پہ ادا نہیں کرتے جس مہر کے ذریعے تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہوتی ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ حق ادا نہیں نہیں کرتے یہ زیادتی ہے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں استاد ہے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیتا پورا درس نہیں دیتا اس کی صحیح تربیت نہیں کرتا غلط کام پر بھی اس کی کچھ پڑھائی کرتا بڑا پیارا شاگرد ہے تو غلط بھی کرتا ہے بے نمازی بھی ادا چلے گا لڑکوں کے درمیان نمبرات دینے میں فرق کرتا ہے یہ ہم سے قریب ہے تو اس کو زیادہ نمبر یہ دور ہے تو اس کو کم نمبر دیا ضرور نہیں ہے استاد اور شاگرد اپنے استاد کا احترام نہ کرے بڑھ چڑھ کے بولے ارے آپ جتنے بڑے شاگرد ہو جائیں اللہ آپ کو اور بڑھائے لیکن یاد رکھیے الفضل المتقدم جس نے آپ کو علم دیا جو آپ کا معلم ہے وہ قابل احترام ہے اس کے ذریعے آپ آگے بڑھے اللہ کے مدد اور اگر آپ اپنے عالم کی عزت نہیں کریں گے اپنے استاد کی عزت نہیں کریں گے صاحب علم و فضل کی عزت نہ کریں گے سن لیجیے قسم اللہ کی میں قسم ختم چل میری قسم نہ ٹوٹے انشاءاللہ اللہ سے اس نظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ کبھی تم صاحب علم تو ہو جاؤ گے لیکن صاحب فضل نہیں بنو گے دنیا تمہاری عزت نہیں کرے گی کیونکہ تم نے اپنے بڑوں کی اپنے استادوں کی عزت نہیں کی تھوڑا سا علم کیا آ گیا تھوڑا سا عہدہ کیا مل گیا تھوڑے سے پیسے کیا ہو گئے ضرور ہو گیا میں کیا کم مول گئی ہوں ارے پڑھایا انہوں نے تو تنخواہ لیتے تھے مراتی تھے مدرسے کے نوکر تھے کیا انہوں نے احسان کیا ہمارے اوپر ماں باپ نے پیدا صرف کر دیا کھلا پلا کے بڑا کر دیا لیکن ادب اور تمیز اور اسلام اور دین کی تعلیم تو اسی مولوی نے چکی تھی تو تمہارا روحانی باپ نے میرے بھائی بزرگوں دوستوں زبان کی حفاظت کرو جہاں بیٹھ کے قیمت کر رہے چگلی چپاتی کر رہے علماء کی توہین کر رہے عام مسلمان عام مسلمان کی چگلی چپاتی کر رہے حضرت معاذ ابن جبل پر فرمایا کفالے کا نشان ہے زبان پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو روک کے رکھ کہا یا رسول اللہ کیا ان آئین علم و اخصر علم کا کیا ہم اپنی بولی پر ہم پکڑے جائیں کہ کہا معاذ تمہاری ماں تجھ کو کھوئے تکیہ کلام ہے یا تمہاری ماں مر جائے مراد ایسے ہی کرنے کا ہے لیکن بدعا مقصود نہیں ہے ارے لوگ اسی کی وجہ سے یہ زبان کے برے استعمال کی وجہ سے تو ہی جہنم میں ناک کے بل بھو کے بل گھسیٹ کر جہنم رسید کیے جائیں گے اللہ چگلی چپاتی شکوا شکایت بڑی آئی استحزا معاملات کے اندر ناپتول میں کبھی ہوئی ڈنڈی مار رہے ہیں ایکسپائری دوا بیچ رہے ہیں پیور میں دوسری چیز ملا کر کے اس کو انپیور کر دیا یہ کیا ہے دھوکا نہیں ہے ابو حرم کی اللہ کی روایت دلی صاحب بازار سے گزر رہے ہیں ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے گیلا غلہ نیچے ڈالا ہوا ہے سوکھا غلہ اوپر ڈالا ہوا ہے ہاتھ ڈالا جب اندر تو گھینا گلا نکلا کہا جی یہ نیچے کیوں کہا پانی سے بھیگ گیا تھا کہا پانی سے بھیگ گیا تھا تو اس کو اوپر رکھا تھا تاکہ دھوپ اور ہوا سے سوکھ جائے کہ اس کو نیچے رکھتے اور اوپر سے سوکھا دلا رکھتے ہو ملغشنا فلے زمین نہ جو دھوکے باز ہے وہ میرا امتی نہیں ہے ناپ توڑ میں کمی کرتے ہو لین دین میں کمی کرتے ہو جعلی نوٹوں کا کاروبار کرتے ہو کسی نے تم کو ٹھگ دیا تو تم دوسرے کو ٹھگ رہے ہو ارے دیکھا جعلی نوٹ ہے کسی نے نہیں اچھا نہیں کاٹ کے وہی پھینک دو اب تم بھی اس چکر میں ہو اس کو کیسے چلا لا لے کیسے روایت دے دیں جی طور میں کمی کرنے والے خریدی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے جہنم دوسروں سے پورا پورا حق لیتے ہو لیکن جب اپنے حق دینے کی باری آتی تو کٹوتی کرتے میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں اسی طریقہ سے اور بھی بڑی ساری صورتیں ہیں ظلم کی اور اب آدمی کے ساتھ اب ہٹیں تو وہ جانور جن کو ہم پالتے ہیں بکریاں پالتے ہیں کچھ گھروں میں بلیاں پالی جاتی ہیں اگر ان کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے کہ ان کو کھانا نہ دیا جائے اور یا اس کو چھوڑا نہ جائے کہ وہ کہیں جا کر کے پیٹ بھر لے اور باندھ کے بلی کو رکھ دیا اور سوٹ ٹٹا کر کے مر گئی بھوکے بھوکے تو جہنم میں جانے کے لیے آپ کے کافی ہو گیا آپ نے سنا ہوگا اس سے بات ہی بڑا ہر رتی ایک عورت بلی کے سبب جہنم میں چلی گئی اور دیکھا کہ بلی اس کو نچھوڑ رہی ہے جہنم میں کہا کہ یہی وہ عورت ہے جس نے بلی کو پڑھ رہا تھا باندھ کر رکھا تھا نہ کھلاتی تھی نہ اس کا بندر کھیلا کرتی تھی کہ باہر جا کر کیڑے مکوڑے کھانے جی اور یہ سوکھ کر مر گئی بھوک پیاس سے کی شدت سے لہٰذا اس کو آسان صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے ہیں حاجت کے لیے ایک اونٹ روتا ہوا ہے آپ کے پاس اللہ آپ نے اس کے سر پر منہ پر ہاتھ پھیرا چپ ہو گیا وہ آپ نے کہا کون ہے اس اونٹ کا مالک ایک انسانی نوجوان کسی کنارے سے بھاگ کے نکلا کہا وسلم میں ہوں کہا کہ فی کے تقلّہ حفیظ بھائی بے زبان جانوروں کے حق کی ادائیگی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو یہ تمہارے ظلم کی شکایت کرتا ہے مجھ سے کر رہا تھا مجھ سے کہ تم اس سے کام لیتے ہو اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو لیکن تم اس کو کھلاتے نہیں پلاتے نہیں جب یہ بیمار پڑتا ہے جس کا دوائی علاج دکھاتی ہو یہ وہ دین ہے جو پالتو جانوروں کے ساتھ ظلم کو حرام ہے کیسے انسانوں کے ساتھ ظلم کو جائز رکھے گا ارے وہ جو لوگ جو کتوں سے بلیوں سے پیار کرتے ہیں اور انسانوں کا بے دریک خون بہاتے ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں اور نہ خون پر بہانے کا الزام لگائے سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ اسلام کے باقی لوگ ہیں جو پالتو جانوروں تک کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہو اب پالتو جانور کو مار ڈالنے کے نتیجے میں غیر پالتو جانور ہے لیکن مضر نہیں ہے کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے کتا ہے کٹاہا نہیں ہے کسی پر حملہ نہیں کرتا ہے پیاس سے جام الگ ہے مٹی چوس رہا ہے زبان باہر نکال رہا ہے اور ایک بدکار عورت ہے جو اس کو پانی پلا دیتی ہے تو وہ جنت میں چلی جا رہی ہے یا یعنی ایک آدمی ہے جو اس کو پانی پلا کر کے جنت میں جا رہا ہے حالانکہ وہ پالتو نہیں ہے کسی کے کتا پالتو بھی ہوتا ہے لیکن ایسے کتا تھا وہ اس کا پالتو کتا نہیں تھا اور وہ جنت میں جاتا ہے جو اسلام اس طرح کی تعلیم دیتا ہو وہ انسانوں کے ساتھ نالا سلوک شروع کرنے کو اور ظلم کرنے کو کیسے جائزہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اور انصاف کے دین پر جس دین پر تم نے پیدا کیا ہے جس دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس دین پر ہم سب کو سبات قدمی عطا فرما اور ظلم کی تمام قسموں سے اللہ سبحانہ ہمیں اور آپ کو بنا روک دے اور اس سے بات رہنے کی فرما ایک اور ظلم ہم کو چلتے چلتے یاد آ گیا ایک بات آدھے منٹ کی اور کہنا چاہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے جو تو خود گمراہ ہیں اور دوسرے کو بھی حق کے راستے سے گھومتے سمجھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گمراہ تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی حق کے راستے سے دوسرے کو روکتے ہیں میں بتاؤں بہت سے لوگ ہیں مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں فلانے فرقے کا جلسہ ہو رہا ہے مت جاؤ اس کی بات مت سنو اس مولوی کی مت سنو اس مولوی کی مت سنو حتیٰ کہ بڑے دکھ کے ساتھ کہہ دیجیے کہ ایک مسلک کے لوگ ہیں ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں لیکن اگر ہمارے یہاں کسی وجہ سے اختلاف ہے عہدے کی جنگ ہے اقتدار کی جنگ ہے مادے اور منفیت کی جنگ ہے لیکن موٹو اور اصول کے اعتبار سے آپ بھی قرآن حدیث کے دائی ہم بھی قرآن حدیث کے دائی اپنے اختلافات اپنی جگہ رکھو کیوں اس کو سطح پر لاتے ہو اگر نہیں آ سکتے واضح بیان میں قرآن حدیث کے جانتے ہو کہ متکلم بیان کرنے والا اہل حدیث ہے یہ گروپ بھی جانتا ہے کہ اسے بیان کرنے والا اہل حدیث مولوی ہے تم اگر نہیں جانتے ہو تو جانے والے کو کیوں روکتے ہو کہ وہ اس گروپ کا جلسہ ہے وہ اس گروپ کا جلسہ ہے گروپ بازی عہدے کے لیے ہے مسلک کی گروپ بازی نہیں ہے چاہے ہم عہدے کے لیے جمعوں میں بٹ جائیں یہ ہماری کمزرفی کی بات ہوگی ورنہ ہمارے مسلک ہمارے عقیدے ہمارے منج ایک ہے تو حق کے راستے میں جانا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے اگر نہیں کرتے ہو تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ تم لیکن جانے والے کو سے مت جانا ارے وہ اس گروپ کا ہے ارے کون گروپ ہے تم سب جو گروپ ہوئے رہے ہو تمہارا عقیدہ ایک ہے تمہارا مناج ایک ہے ہے پھر یہ کیا بات ایک ہوں مسلم حرم کی پاسوانی کے نیل کے ساحل سے لے کر تا کے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں بنپنے کی یہی بات ہے ایک مسلک کے ہوگا کے اختلاف کرتے ملا مرغیوں کا اختلاف جماعت کے ذمہ داروں کا اختلاف رہنے ان کے ساتھ لیکن عوام کو اللہ کے واسطے مس گائڈ مت کرو یہاں دین کی بات ہو رہی ہے سب جاؤ بس بیان کرنے والا صحیح العقیدہ ہونا چاہیے صحیح علم ہونا چاہیے قرآن حدیث کی بات سنو سارے مولوی ہمارے سب کا احترام کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب کو اپنے نفس کی غلامی سے اپنے ہوائے نفس کی پیروی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کا حق کا متبع بنائے حق حق ہم کو ہماری جان سے اور ہماری ہر چیز سے دنیا کی ہر چیز سے پیارا ہو جائے اللہ ہمارے دن حق کا حقا ورزقنا اتباع اللہ ہمیں حق دکھلا اور حق کا پیروکار بنا وارد الباطل باطل ورزقنا اجتنابا اور باطل کو باطل دکھلا اور باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما انک انت الرسول المجید وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاک اللہ خیر